ہم کون ہیں وہ کھانے کے لیے کھڑی ہے وہ پینے کے لیے کھڑی ہے وہ سونے کے لیے کھڑی ہے اور وہ جیتنے کے لیے دوڑتی ہے ہم گلہری ہیں یہ اپنے بچے کو پکڑ کر درختوں میں چھلان لگاتا ہے شاخوں پر جھولتا ہے ہم پر منہ بناتا ہے ہم بند رہے یہ پانی میں خوش ہے یہ زمین پر جدوجہد کرتی ہے ہم مچھلی ہیں وہ وفادار ہے وہ ملنسار ہے وہ گھر کی حفاظت کرتا ہے وہ آپ کے لیے اپنا سب کچھ دے گا ہم کتا ہیں میں بہت خاموشی سے چلتی ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں میں جھپٹ کر پکڑتی ہوں لیکن میں پولیس نہیں ہوں میں بہت سوتا ہوں لیکن میں بچہ نہیں ہوں میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں لیکن میں بوڑھی عورت نہیں ہوں ہم بلی ہیں زمین پر وہ احتیاط سے حرکت کرتا ہے اوپر وہ آزاد گھومتا ہے اس کی لمبی جھاڑی والی دوم آئیے اسے درختوں کے درمیان اڑائی ہم گھوڑا ہیں وہ سامان اور لوگوں کو لے جاتا ہے نہ ختم ہونے والی لہروں پر ساحل سے کنارے تک عبور کرنا بغیر انجن آباد بان کے ہم اونٹ ہیں چار موسل پٹکتے ہوئے دو پنکھ لہراتے ہوئے لمبی ٹیوب جھولاتے ہوئے لٹکتی ہوئی چھوٹی رسی مستحکم اور پرسکون یہ جلوس کی قیادت کرتا ہے ہم ہاتھی ہیں بہت بڑا اور تیز اور مضبوط اس کے پورے جسم پر لمبے سیاہ بال یہ وسیع جنگل میں گھومتا ہے سوائے سردیوں کے جب وہ سوتا ہے ہم ریچ ہیں میں آپ کے لیے سخت محنت کروں گا میں تمہارے لیے بوجھ اٹھاؤں گا لیکن اگر تم لاٹھی اٹھاؤ وہ میں لات ماروں گا ہم گدھا ہیں میری دس ٹانگیں ہیں لیکن میں آٹھ کے ساتھ چلتا ہوں میں ایک طرف بڑھتا ہوں کہ میں سیدھا نہیں چل سکتا ہم کیکڑا ہیں اس کی چار مضبوط ٹانگوں اور کھروالے پاؤں کے ساتھ وہ کھڑی پہاڑوں اور پھیلے ہوئے درختوں پر چڑھتا ہے نرم گھاس اور پتیوں کی تلاش میں ہم بکرا ہیں میں سست لیکن مستحکم ہوں میری حفاظت کے لیے میرے پاس ایک مضبوط خول ہے اگر مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اپنا سر اپنے خول کے اندر کھینچ لیتا ہوں ہم کچھوا ہیں وہ دیواروں اور چھت پر چلتا ہے وہ ایک جھٹکے سے کیڑوں کو پکڑتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوم چھوڑ دیتا ہے اور تیزی سے اسے واپس اگاتا ہے ہم چھپکلی ہیں جب میں پیدا ہوا تو میں نے ایک دوم بڑھایا جب میں نے ٹانگیں بڑھائیں تو میری دوم نکل گئی میں زمین پر رہتا ہوں لیکن مجھے پانی پسند ہے وہیں سے میرا تعلق حقیقی ہے ہم مینڈک ہیں لمبی ٹانگیں مضبوطی سے زمین پر ٹکی ہوئی لمبی گردن جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے وہ نئے ملائم پتیوں کو چکتی ہے جو اسے مل جاتی ہے ہم ضروف ہیں ہر کوئی خوفزدہ ہے اس پیلی داڑھی والے سے اگر وہ گرجتا ہوا آتا ہے لوگ کانپتے ہوئے بھاگتے ہیں ہم شیر ہیں ہم اندھیرے میں دلیری سے اڑتے ہیں ہم سونے کے لیے الٹا لٹکتے ہیں ہم اپنے نو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ہمیں پھل کھانے کا شوق ہے ہم چمگادڑ ہیں